رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو مومن ہو کر میرے گھر میں داخل ہوا اور جملہ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو اور ظالموں کے لیے سوائے ہلاکت کے کچھ بھی زیادہ نہ فرما آمین